حضرت بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اٹھارہ سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سورج ڈھل جانے کے بعد زور سے پہلے دو رکاتیں چھوڑی ہوں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بائیس